چنانچہ ان دونوں نے اس درخت میں سے کچھ کھا لیا جس سے ان دونوں کے شرم کے مقامات ان کے سامنے کھل گئے اور وہ دونوں جنت کے پتوں کو اپنے اوپر گاٹھنے لگے اور اس طرح آدم نے اپنے رب کا کہا ٹالا اور بھٹک گئے